کی کی میں میں تک تک تک تک رہا رہا سے سے دمر کو کو ڈیٹ وہ وہ میرے سمجھ دما شمار کا تو مخالطت کان لی صغیر لو یا با اے خاون دادا کنیا ما ما فعل فعل غیر بربل دے نا مزاقان تھاانے پسند